اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علماء کو جو اتنے مشکل حالات میں بھی رات دن لگے قرآن کی حفاظت کر رہے ان ہزاروں لوگوں کو جگا کے بیٹھے ہیں کہ آؤ بھائیو قرآن کی طرف آ جاؤ حکمرانوں پولیس والوں طاقت والوں کیا تمہاری قسمت میں یہ نیکیات نہیں ہے کیا تم قیامت کے دن قرآن کی ان آیتوں کا استاد بنو گے یا ایو الذین آمنو لا تب الیہود والنصارا اولیاء ایمان والو یہودیوں کو نصرانیوں کو یار نہ بناؤ اللہ کہہ رہا ہے لوگوں اللہ کہہ رہا ہے اور پرچے کاٹنے والوں اللہ کہہ رہا ہے قتل کے در پہ ہونے والوں آؤ دنیا کی ہر گولی سے ہمیں مارو خود تو مسلمان بن جاؤ خود تو رب کے بن جاؤ اگر ہمارے مرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے ہم اپنی گردن کا خون خود دینے کو تیار ہے لیکن تم تو محمد کے غلام بنو تم کیوں بش کے غلام بنے ہو